معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سب سے کم عمر تھا کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تراسی